تیری نظر کا کوئی بھاؤ نہیں نبی کی خبر کا کیوں بھائی بات سمجھ میں آ گئی سمجھ میں آ گئی اور دیکھو یہ سانپ اور یہ بچھو اور یہ قبر یہاں دکھائی دیں گے دیر ہو رہا خود پٹائی ہو گئی یہ تو قیامت تک کی رہی اور وہ جس کا میں نے منظر کھینچا تھا دیندار کا وہ تو پڑا ہوا سوتا رہا دن میں دو مرتبہ منظر دیکھتا رہا پر قیامت کا دن آیا ایک دم سے اٹھا قبر میں سے اور اس کے سیدھا عرش کے سائے کے نیچے پہنچا باہر سے دسترخوان ملا اس کے اندر اس نے ناشتہ کر دیا اور جو گیا جا کے پانی اللہ سارا وسلم کے ہاتھوں پی لیا حساب کا معاملہ آیا تو فرشتوں نے اس کا رجسٹر دکھایا اللہ نے کہہ دیا ٹھیک حساب بھی ہو گیا نیکیاں برائیاں تولنے کا معاملہ آیا تو نیکیوں میں پرڑا وزندار ہو گیا سارا کام نمٹ گیا نمٹنے کے بعد فرشتے فرشتوں کہتے ہیں تم تو پاس ہو گئے چلو اب جنت میں ہمیشہ کے ہو گئے تو دوپہر کا کھانا جا کے جنت پہ ہو اور رات ہونے والی نہیں اس رات ہونے والی نہیں کہ ڈنر کا فکر ہو لنچ کا فکر وہ ہو گیا وہاں گئے اور دوپہر کا کھانا لے لیا اب ہمیشہ میں ہمارے بچے یوں کہنے رہے وہ تم نے سے اتنا آسان بنا دیا قبر سو کے گزر گئی قیامت کے دن ناشتہ ملا روزے کوثر کا پانی ملا اور چند رکعت نماز پڑھنے کے برابر قیامت کا دن گزرا اور سیدھا جنت نے اس کو بہت آسان کر دیا قرآن جو دیکھتے ہیں حدیثیں دیکھتے ہیں اس میں بڑے بھیانک منظر ہیں ان تو بہت آسان کر دیا میں نے میں نے آسان نہیں کیا وہ تو دنیا میں بیچارے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں اس ایمان والے نے جس نے ایمان کا کام کیا ہے جس نے دین کا کام کیا ہے جس نے اللہ کے حکموں کو پورا کیا ہے کتنی کتنی تکلیفیں اس کو تینوں اٹھائی ہیں اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ قبر بھی آسانی سے گزار دے گا اور قیامت بھی آسانی سے گزر گزرے گی چند رکھا دان کرنے کے برابر اور اس کے دل مطابق جو دوسرا ہو نا بھائی دوسرا اس کا کوئی بھاشا کا میدان ہوگا وہ دوسری زمین ہوگی یہ زمین نہیں ہوگی اس میں پہاڑ نہیں درخت نہیں مکانات نہیں سایہ نہیں یہ سایہ عرش کا ہے وہ دین داروں دن داروں نے مل گیا اور کوئی سایہ نہیں اور سورج ایک پیل کے فاصلے پر اور بازوں کے پسینے ستر ستر گز زمین میں جا رہے ہیں خود پسینے نکل رہے ہیں قیامت کے دن مجرمین کے ایک تو گرمی کی وجہ سے دوسرے شام کی وجہ سے تیسرے گڈا کی وجہ سے ان وجہ سے بچے گا حیران پریشان بڑا مجرم پچاس ہزار سال کا دن چھوٹا مجرم کے ایک ہزار سال کا دن اور ایمان والا اور آماد والا اس کے لیے کا نماز پڑھنے کے برابر دن آپ کہو گے مودی صاحب کیسے ہوگا پچاس ہزار سال کہاں ایک ہزار سال کہاں اور کا چندرکا نماز پڑھنے کے برابر کہاں یہ کیسے کیسے کیسے کیا کہہ رہا ہے سختی اتنی ہوگی قیامت کی کہ ایک آدمی کو پچاس ہزار سال دن محسوس ہوگا اور دیندار کے لیے اتنی نرمی ہوگی کہ میرے گھر اعتماد پڑھنے کے برابر دن محسوس ہوگا ایک آدمی نوجوان ہے تندرست ہے رات کو سویا صبح کی ہزار کو اٹھا رات گزرگی بتا بھی نہیں چلا ایک دوسرا آدمی بوڑھا ہے بیمار ہے جب وہ لیٹتا ہے تو ہر پندرہ منٹ تک دس گرام بلغم پھینکتا رہتا ہے گھڑی دیکھتا رہتا رات گزرتی نہیں تکلیف والی رات تکلیف کا زمانہ دیر سے گزرتا معلوم ہوتا ہے راحت کا زمانہ آسانی سے گزرتا معلوم ہوتا ہے مجرمین کو بڑی تکلیف ہے اور ہمارے بعض و کرام نے یہ بھی بتایا کہ خدا یہ قدرت سے بعید نہیں کہ حصل کی زمین جو ہے وہ تو بنانے والا اللہ ہی ہے سورج بھی بنانے والا اللہ ہے تو زمین کے بعض حصوں میں تو پچاس ہزار سال کا دن ہو اور زمین کے دوسرے حصوں میں ایک ہزار سال کا دن ہو اور زمین کے تیسرے حصے میں رکعت نماز پڑھنے کے برابر دن ہو خدا کے لیے کیا مشکل اسی دنیا میں خدا نے کر رکھا ہے اسی دنیا میں لاہور کے اندر مئی جون میں دن تقریباً چودہ ساڑھے چودہ گھنٹے کے ہو جاتے ہیں روزہ لیکن اسی زمانے میں لندن اگر چلے جاؤ تو دن اٹھارہ ساڑھے اٹھارہ گھنٹے کا ہو جاتا ہے گلاسگو چلے جاؤ تو وہاں بیس گھنٹے کا دن ہوتا ہے ناروے کے جنوبی حصے میں چلے جاؤ تو وہاں اس سال سوا اکیس گھنٹے کا روزہ رکھا لوگوں نے جمع گئی وہاں ناروے خبر بھی ہے سوا اکیس گھنٹے میں ہوتا پونے تین گھنٹے میں مغرب اور اور کرا اور کھانا اور صحیح سب تھا اور ناروے جب اوپر چلے جاؤ شمال کے حصے میں تو وہاں پر ڈیڑھ ڈیڑھ دو دو مہینے کا دن تین دو مہینے کا اور اگر شماری کی طرف چلے جاؤ تو وہاں پر چھ مہینے کا دن چھ مہینے کی رات یہی دنیا ہے ایک جگہ پر ایک جگہ پر چودہ گھنٹے کا دن ہے دوسری جگہ پر چھ مہینے کا دن ہے جو اللہ نے دنیا کے مختلف ایریے بنا کر سورج کی گرمی کو پہنچایا اور جن لمبا چھوٹا بنایا اس دنیا میں تو وہی اللہ قادر مطلق ہے کل کے دن اگر کسی کو دن چھوٹا بنا دے کسی کو بڑا بنا دے اس کے قدرت سے کیا بھائی اس لیے بھائی دیکھو اسی دنیا میں ہم اور تم سیدھے ہو جائیں اور اللہ کے دین پر جائیں اور اللہ کے دین کی دعوت کی فضا میں رہے تاکہ ہمارے اندر آخر کا فکر پیدا ہو بڑے آسانی کے ساتھ میں جی۔ قیامت کا دن گزر جائے گا اللہ بہت آسان فرمائے گا ایک بات بیچ میں رہ گئی وہ یہ کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں موری صاحب قیامت کے دن جو یہ انسان زندہ ہوگا مجھے کہا گیا میری نانی کو تم ابھی سے زندہ کر میرے نانا کو بھی زندہ کر رسول سے کہا پرسن جو ہمارے دادا کا دادا ہے اسے زندہ کر دو وہ تمہاری رسالت کا اقرار کرے ہم بھی کریں وہ ہم ایک بات سمجھیں ہم یہ کب کہتے کہ ہم زندہ کریں اللہ کرے گا اچھا مطلب اللہ سے کروا دو اللہ کا تو ترتیب ہے اللہ سے اس کی کروانے کی ترتیب ہے اس کی ترتیب سے کرے گا ہر بیج کے اگانے کی اس کے یہاں ترتیب ہے تربیز کا بیج زمین میں داغ تو چھ مہینے میں تربیز کی بیل تیار ہو جاتی آ جاتی آم کی اٹھنی زمین میں ڈالے تو سات سال میں آم کا نام بنتا ہے کبھی پانچ چھ سال میں بن جاتا آم کی کچھ سات سال تربیت کٹلی چھ مہینے میں نیا بھی مہینے تو یہ جو منی ہے یہ بھی ایک بیج ہے یہ پڑ گیا بچے دانی میں تو یہ بچہ بن کے جو باہر نکلے گا تو وہ نکلے گا نو مہینے انڈے کے اندر کی سفید کی جنگی جو بھی بیج ہے مرغی کے پڑوں کے نیچے رکھو پچیس بائیس دن میں بچہ بن کے باہر نکلے گا تربوز تجیز چھ مہینے میں آم کی کلی سات سال میں انسان کی منی دو مہینے میں اور انڈے کی سطح کی جلدی اکیس دن جی۔ کسی عورت کو ہمیں ٹھہرا تین مہینے ہو گئے شوہر اگر اس سے یوں کہے کہ جن بچہ ورنہ مارتا ہوں بات وہ کہ تین مہینے میں تمہیں جن نہیں سکتی صحیح تعلیم رہا اور خدا نے چاہ دو مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو وہ کہے با وہ مرغی تو اکیس دن میں بچہ دی آپ کی عورت ہو کر تین مہینے میں بھی نہیں گئی تو چلیے آپ سب کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی کس کی حماقت بے وقوفی پر ہر ایک ترتیب ہے میں یوں کہتا ہوں کہ انسان دنیا میں زندگی بسر کر کے جب مرا نیکیاں بھی اس سے کر دی برائیاں بھی کر دی نیکیاں بھی بو دی برائیاں بھی بو دی یہ سب قیامت سے ہو جائیں گی اس کے سامنے آ گئی لیکن اس کا بدن جو ہے سوا پانچ فیٹ کا یہ بھی بیج ہے اسے زمین میں بو دیا تو اس کے اگنے کی جو تاریخ خدا نے مقرر کی ہے وہ قیامت کا دن ہے اس سے پہلے نہیں اگے گا اس کے پہلے مردے کو زندہ کرنے کا سوال کرنا ایسا ہے جیسے تین مہینے میں بچے سے اور اس کے بچہ گر جانا اس پر جو آپ کو ہنسی آئی اس سے زیادہ حماقت کر دے گا کچھ بھی شادی کی ہے کہ جو قیامت سے پہلے یوں کہہ رہے میرے باپ دادا کو زندہ کر دوں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ جل جلالہ جب انہوں نے یہ کہا جب انہوں نے یہ کہا ایدا متنا وکنا وہ کننا تورا گام لمبو سون اواب اول مر گئے مٹی ہو گئے ہڈیاں بن گئی پھر زندہ ہوں ہر ماتا دن اللہ جواب کیا دے دوں الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم پہلے جتنے مر گئے بعد میں جتنے مریں گے یہ سارے کے سارے جمع ہوں گے قیامت کے دن جو وقت معین ہے اس سے پہلے اللہ نے بتا دیا جیسے وہ گٹھڑی ہے میں نے الگ الگ ترتیب بتائی انسان بھی گٹھڑی ہے یہ قیامت کے دن پوچھنے کا میرے محترم دوستوں اور بزرگوں یہ ساری باتیں جو میں بتا رہا ہوں نا اس پر اگر آ گیا یقین تو پھر انسان میں انسانیت آئے گی اس میں اخلاق آئیں گے اس میں عبادت آئے گی یہ ذکر بھی کرے گا یہ تلاوت بھی کرے گا یہ بھلائیاں بھی کرے گا یہ بھوکوں کو بھی کھلائے گا ننگوں کو بھی پہنائے گا زکات بھی ادا کرے گا حج بھی کرے گا سب سب کچھ کرے گا پہلے یہ یقین پیدا ہو جائے تو مرنے کے بعد قبر کے اندر منظر ہے عذاب کا یا رحمت لیکن آدمی حاصل یوں ہے کہ باپ قبروں کو ہم نے دیکھا اور اس کے اندر وہ صاحب نہ تو کوئی سانپ دکھائی دیا اور نہ اس کے اندر کوئی آگ دکھائی دی اور نہ کوئی نعمتیں دکھائی دی میرے پیارے میرے بھائی جو کچھ ہوگا مرنے کے بعد آدم برزہ میں جو راحت ملے گی یا جو تکلیف ملے گی اصل ملے گی روح کو اور اثر پڑے گا اس کا بدن پر بدن پر بھی اثر پڑے گا اصل جو سانپ لگ رہے وہ روح کو لگ رہے ہیں اصل جو لذت آئی وہ روح کو آ رہی اور اس کا اثر جو ہے بدن پر بھی پڑے گا عالم برزخ کو عالم دنیا پر قیاس مت کر دنیا میں اور برزخ میں فرق ہے دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے دنیا کے اندر جو راحت ملتی ہے انسان کو یا جو تکلیف آتی ہے انسان پر اصل بدن پر آتی ہے اثر پڑتا ہے روح پر کسی نے آپ کو سوئچ بولی تو تکلیف اصل تو بدن کو ہوگی اور اثر پڑے گا اس کا روح پر کسی نے آپ کو پھول سمجھا دیا تو اصل تو مزہ آئے گا انسان کے بدن کو لیکن اثر پڑے گا روح پر دنیا میں اصل بدن ہے ہے نا اور اصل روح پر پڑتا ہے راحت اور تکلیف کا آگے برزخ میں اصل جو ہے وہ روح ہے اور اثر پڑتا ہے اس کا بدن پر وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا اور آگے میں آخرت جو ہے جب اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا اس دن جو نعمت ملے گی جو تکلیف ملے گی وہ اصل بدن کو بھی ملے گی روح کو بھی ملے گی جو لذت آئے گی بدن کو بھی آئے گی روح کو بھی آئے گی اصل اصل اور جو تکلیف آئے گی وہ بھی بدن کو بھی آئے گی روح کو بھی آئے گی کیونکہ قیامت کے دن جب آدمی زندہ ہوگا تو بدن اور روح دونوں ایسے جڑے رہیں گے کہ پھر جڑا نہیں ہوگا اور دنیا کے اندر روح اور بدن ہر وقت مارے کے خطر میں آج ہماری روحیں ہمارے بدنوں کے ساتھ ہیں جب ہم جاگتے ہیں تو روح کا بدن سے گہرا تعلق اور جب ہم سوتے ہیں تو روح کا بدن سے کمزور تعلق تعلق یعنی کمزور بن جاتا ہے اور جب ہم مرتے ہیں تو روح کا بدن سے تعلق ختم ہو گیا دنیاوی لائن کا اور چالو ہو گیا برزخی لائن کا یہ تین نوعیتیں اس دنیا میں ہیں جب جاگ رہے ہیں تو روح کا بدن سے پکا تعلق ہے جب سو رہے ہیں تو روح کا بدن سے کچا تعلق ہے اور جب مر رہے ہیں تو روح کا بدن سے تعلق ختم ہو گیا اور اللہ نے ہر چیز کو سمجھانے کے لیے مثال دی موت کو سمجھانے کے لیے خدا نے نیند کی مثال دی یہ یاد رکھیے اگر موت کو سمجھنا ہے اور موت کے بعد والی زندگی کو سمجھنا ہے موت کے بعد جو جو ہوگا اسے اگر سمجھنا ہے تو اس کے لیے اللہ نے ہمیں نیند دے دی اس پر غور کرو قیامت کو سمجھنے کے لیے درخت بتا دیے سے کیسے درخت بنا ایسے میرا بدن بھی قیامت میں ہوئے گا لیکن مرنے کے بعد جو حالات آنے والے ہیں انسان پر اس سے سمجھانے کے لیے اللہ نے تو خواب کے اندر نعمتیں دیکھ رہا اور دوسرا آدمی خواب کے اندر تکلیفیں دیکھ رہا دوسرا آدمی خواب کے اندر تکلیفیں دیکھ رہا دو آدمی تیسرا آدمی جاگ رہا جاگنے والے کو ان دونوں سونے والوں کو کچھ پتا نہیں کے اندر کیا دیکھ کچھ پتا نہیں لیکن ایک آدمی تو نظر دے رہا ہے خواب کے اندر دوسرا آدمی تکلیفیں کر رہا ہے خواب کے اندر اسے سانپ جاتے ہیں اسے ہمارے پیٹ میں اسے کچھ بھی پتا نہیں حالت سامنے موجود ہے ہمیں نہیں ہوتا اسے معلوم ہوتا ہے میرے محترم دوستوں جب نیند کی وجہ سے روح کا بدن سے تعلق کمزور پڑ گیا اور جو کچھ میں سونے والا دیکھ رہا ہے تمہیں پتا نہیں چلتا تو میرے بھائیوں جب آدمی مر گیا تو اس کی روح کا تعلق بدن سے بالکل ختم ہوا دنیاوی بھی لائن کا اب اس کو جو سانپ لگ رہے ہیں یا اسے جو نسبتیں آ رہی ہیں تیرے کو کیسے معلوم ہوگی جب روح کا تعلق بدن سے کمزور پڑا سونے میں اور نہیں دیکھ سکا تو مرنے کے وقت روح کا تعلق بدن سے بالکل ختم ہو چکا اب جو کی روح کے ساتھ معاملہ سوڑے تجھے یار ہے تو کیسے دکھائی دیں گے بالکل نہیں دیکھ سکتا سونے کے اندر بھی لذت آتی ہے روح کو اثر پڑتا ہے بدن پر تکلیف آتی ہے روح پر اثر پڑتا ہے بدن پر مرنے کے وقت یہ ہوتا ہے کہ اصل تکلیف ہوتی ہے روح کو اثر پڑتا ہے بدن پر اتم نظرتا کی روح کو اثر پڑتا ہے بدن پر سونے میں بھی جاگنے والا دیکھ نہیں سکتا اور دنیا والا مرنے والے کو بھی دیکھ نہیں سکتا ایک بات آپ کو اور بتا دوں کہیں تمہارے ذہن میں یہ نہ آئے کہ موری صاحب موت کو نیند سے بتا رہے ہیں موری صاحب کیا بتا رہے ہیں حدیث میں حدیث میں اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیند کو موت کی بہن پہنتے اور دعا جو ہمیں سکھاتے ہیں سونے کے بعد جاگنے کی اس نے بتایا کہ الحمد للہ بھائی نشو تمام تاریخ و صلاح کے لیے ثابت ہے کہ جس نے ہم کو زندہ کیا مرنے کے بعد تو نیند کو موت بتایا اور جاگنے کی زندگی بتایا اللہ کے نبی نے بتایا کہ میں بھی بتا یہ تو یہ تو قرآن اور حدیث کے اندر کی چیزیں ہیں جس کو میں ذرا دن کے ساتھ میں آپ حضرات کو ذہن میں ڈال رہا ہوں تاکہ ہم راسم نہ رہے مرنے کے بعد والی زندگی سے کیونکہ جو لوگ مر گئے وہ آتی ہیں بتا نہیں سکیں آپ کو یورپ میں جانا ہے زندگی بھر وہاں رہنا ہے تو وہاں جانے سے پہلے آپ کو تحقیق کرنی چاہیے وہاں کس طریقے سے جانا چاہیے وہاں تو جو یورپ جا کر آیا اس سے پوچھیں اب یہاں بہت کا معاملہ ایسا کہ مر گیا وہ آگے کے بتائے گا آپ جائیں گے تو واپس آ نہیں سکیں گے اس کے لیے اللہ نے انتظام کیا نبیوں کو بھیجا اور کتابوں کو بھیجا اس پر اعتماد کر کے یہاں تیاری کر دے دیکھو ایک بات سمجھو خواب کے اندر جو دیکھتا ہے وہ خیال ہوتا ہے اور موت کے بعد جو حالات آئیں گے یہ میں سمجھ بیٹھی ہوں کہ وہ بھی خیالی چیز ہوگی میرے یعنی آزاد قبر جو ہے بھائی یہ خیالی چیز ہوگی اور یہاں نعمتیں جو قبر میں ملیں گی ساری خیالی ہوں گی خیالی خیالی نہیں ہوں گی مولانا پھر سر آپ نے تو نیند کے ساتھ مثال بتائی تو نیند میں تو ساری خیالی ہوتی ہے جس چیز کی مثال بتائی جاتی ہے نا میرے بھائی مثال کے اندر تھوڑی مناسبت ہوتی ہے پوری یہ ہوتی ہے آگرے کا تاج محل ایک تو اصلی ہے اور ایک اس کی مثال ہے جو دو روپے میں ملتی ہے جسے بچے کھیلتے ہیں اور جو چوبیس روپے کے درجن ملتے ہیں شہری میں لے کر آپ گئے بچے کیا رہا کہ آگرے کے تاج محل ہر بچہ گئے تو میری نہیں مجھے سب کے لیے لایا ہے وہ ایک لائے ہے بارہ چوبیس روپے کے اچھا بچپن میں ہمارے مٹھائی کا تاج محل بنتا تھا چار آنے کا چار آنا بچپن میں ہمارے بہت بڑا بہت بڑا مال سمجھا جاتا تھا چار آنے کا آگرے کا تاج محل اب لیتے ہیں بچے اور لے کر یہ کیا ہوگا یہ کیا یہ مینارے اور یہ کیا دروازے کیا کھڑکیا اب ایک مینار توڑا کھا گیا بچے دوسرا مناارا توڑا اور کھا آگرے کا تاج محل چار آنے کا دس منٹ میں بچے کے پیٹ میں یہ تو مثال ہے لیکن یعنی جو اصل ہے وہ کروڑوں کا ہے تو مرنے کے بعد جو آزاد کا جو ثواب ہونے والا وہ تو اصل ہے اب چونکہ وہاں ہم جا کے آ نہیں سکتے پر یہاں سمجھانا ہے اس لیے ہر کسی مثال آگرے کے تاج محل چار آنے والا جو ہے اسی طریقے سے یہ نیند جو ہے ہر کسی مثال ہے ورنہ نیند میں تو ساری چیزیں خیالات ہیں اور مرنے کے بعد حقائق ہوں گے خیالات نہیں ہوں گے اچھا ایک بات میں اور بتاؤں خواب کے اندر آدمی جو کچھ دیکھتا ہے وہ دھوکا ہوتا ہے جو کھولتا ہے جاگنے کے بعد اسی طریقے سے دنیا کی زندگی میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ دھوکا ہوگا اور حقیقت کھلے گی مرنے کے وقت مرنا یعنی جاگنا زندگی یعنی سونا سونا اور جاگنا جینا اور مرنا یہاں کا جینا سونا مرنا جاگنا سونا اور جاگنا جیسے ہے ویسے ایک آدمی نے ہاتھ کے اندر بڑی تکلیفیں دیکھی دیکھ پولیس والے آ رہے مار رہے مگر مچھلی میرے کو نکل لیا تھا مچھلی آئی اسے مگر مجھ سے نکل گیا میں بہت پریشان ہوا بڑی مشکل سے نکلا پھر میں نے پہاڑ کے مجھے گرایا یوں ہوا کیوں ہوا تھوڑی دیر کے بعد میں بیوی آئی اور ہاتھ ہلایا اب آدمی ادھر سے جائے گا اب تک بڑی تکلیفیں دیکھ رہا تھا اب میرے سامنے بیوی کھڑی ہے پوچھ رہے کیا ہے خیالات سارے وہاں کے ہیں انہیں ناشتہ تیار ہے ہاتھ کی طرف ناشتے پر بیٹھے آپ کو معلوم ہوا کہ جو خواب کے اندر جتنی تکلیفیں میں دیکھ رہا تھا وہ ساری کی ساری خیالی تھی وہ ساری تکلیفیں جو تھی وہ خیالی اور دھوکا تھا خواب دھوکا تھا اور یہ ناشتہ حقیقت ہے جاگنے میں ایسے ہی ایک آدمی خواب کے اندر بڑی نعمتیں دیکھ رہا تھا کہ میں بہت بڑا عہدے دار بن گیا اور پانچ سال میں عہدے پر رہا اور اس کے بعد میرے کام لوگوں کو اتنا پسند آیا کہ الیکشن اور سلیکشن کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑی اور سب نے مجھے قبول کر ابھی ساری باتیں ہری جھنڈے سے استقبال بھی اس کا ہو رہا ہے اور کی پارٹیاں بھی ہو رہی ہیں ڈنر بھی ہو رہے ہیں لنچ بھی ہو رہے ہیں ہماری جہاز کے سفر بھی ہو رہے ہیں لندن بھی گیا میں بھی گیا وہاں پر پارٹی ہوئی ہے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا جو پولیس والے اور جگایا اور جگہ کر ہاتھوں میں ہٹ پیروں میں بیڑیا اور گلے میں ٹاپ اور زنجیریں لگا کر وارنٹ دکھا کر اور شہر کے اندر سے مارتے ہوئے لے جا رہے ہیں اب اس کو معلوم ہوا تو خاص کر جتنی نعمتیں میں دیکھ رہا تھا وہ تو دھوکا تھی اور جاگنے میں جو میری پٹائی یہ حقیقت ہے حقیقت جگہ خواب دھوکا ہے وہ کھلتا ہے جاگنے کی حقیقت پر وہاں کی تکلیف یہاں کی نعمت کے بعد دور ہو جاتی ہے اور وہاں کی نعمتیں یہاں کی تکلیف کے بعد دور ہو جاتی ہے بالکل اسی طریقے سے دنیا کی زندگی کو تو سمجھو ہار کی طرح دھوکا اور موت کو سمجھو جاگنے کی طرح حقیقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگ سوئے ہوئے ہیں جب مریں گے تو جاگیں گے جاگنے کے بعد آتی ہے سامنے حقیقت آتی ہے تو یاد رکھے میرے بھائی جتنے لوگ دیندار ہیں اور دین کا کام کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کو تکلیفیں آتی ہیں اور زندگی بھر انہوں نے وہ تکلیفیں اٹھائیں جس دن وہ مریں گے ان کی دینداری پر اللہ بدلا دینا شروع کرے گا تو زندگی بھر کی تکلیفیں ایسی بن جائیں گی جیسے خواب کا دھوکا اور مرنے کے وقت کی نعمتیں ایسی بن جائیں گی جیسے جاگنے کی حقیقت اور جو لوگ اس دنیا کے اندر دین ہیں پوری زندگی بے دین رہے پوری زندگی دین رہے اور دینی کی وجہ سے انہوں نے بڑی لذتیں اٹھائی خوب جنا کیا خوب شراب کیا خوب شدید کاروبار کیا بہت اچھے بنگلے میں رہے اللہ کے حکم توڑا جنا کو بھی کاری سب کیا بڑے مزے رہے اور کا مذاق اڑاتے ہیں زندگی بھر تو وہ ملا ٹائپ کا بن گیا اور ہم تو ماڈرن ٹائپ کے یہ کہتا رہا مذاق اڑاتا رہا تو زندگی بھر کی لذتیں بے دین کی جس دن لوٹ آئیے فرشتے مارنا شروع کیا تو زندگی بھر کی لذتیں ہار کی طرح بن جائیں گی دھوکہ اور مرنے کے وقت کی جو تکلیف اور عذاب ہے یہ جاگنے کی طرح بن جائے گا حقیقت کے جتنے مر گئے ان کی سمجھ میں آ گیا وہ حقیقت تم کے سامنے آ رہے دھوکا کھلتا ہے حقیقت سامنے آنے خواب کے اندر کا دھوکا کھلا چاکری کی حقیقت سامنے آنے اور زندگی میں جو دھوکا تھا وہ کھلا مرنے کے وقت میں لیکن پھر آج بھی واپس آ نہیں سکتا اس لیے ایک دوسرا میدان بھی اللہ نے ہمیں بتایا حقیقت سامنے آئے تو دھوکا کھلے ہم مرے حقیقت سامنے ہی دھوکا کھل گیا دنیا کی زندگی کا واپس آ نہیں سکتے تو اللہ نے ایک دوسرا میدان بھی ہمیں دیا ایک تو موت کا میدان ہے کہ موت کے وقت حقیقت کھلی اور دنیا میں دھوکا ہونا معلوم ہوا لیکن موت سے پہلے اگر ہم اس حقیقت کو سمجھنا چاہیں تو اللہ نے دوسرا میدان دیا اور وہ میدان ہے دعوت کا دعوت کے میدان میں اگر ہم رہے دعوت کیا ہے جو بات مرنے کے بعد سمجھ میں آنے والی ہے مرنے سے پہلے سمجھا دینا یہ ہے دعوت دعوت کیا ہے میرا اچھی طرح سمجھ جو بات مرنے کے بعد سامنے آئے گی اس بات کو مرنے سے پہلے سمجھانا یہ ہے دعوت تو دعوت بھی آدمی کے اندر حقیقت کو کھولتی ہے اور دھوکے کو دور کرتی ہے اسی بنا پر بہت سے بے دینوں نے دعوت کی فضا میں آ کر دینداری قبول کر دی دینداری قبول کرنے پر جو تکلیفیں اسے برداشت کر اور انہیں اطمینان ہے کہ مرتے ہی اللہ تعالیٰ بدلہ دینا شروع کرے گا اس دنیا کے اندر ہم دین کی بنیاد پر تکلیفیں اٹھا کیونکہ دینی باتیں یاد رہیں گی دنیا کی زندگی کیا ہے بھائی دھوکا جیسے خواب اور موت کے بعد والی زندگی کیا ہے حقیقت جیسے جاگنا دنیا کی زندگی ہاتھ کی طرح دھوکا اور موت کے بعد والی زندگی جاگنے کی طرح حقیقت دیندار آدمی نے زندگی پر تکلیف اٹھائی مرنے پر نعمتیں ملیں گی تو ساری تکلیف دھوکا بچی آئے گی بے دین آدمی نے زندگی میں لذت دکھائی مرنے کے وقت میں جب عذاب ہوگا تو ساری لذتیں جو ہے وہ ہاتھ کی طرح دھوکا بن جائیں گی اب یہ میں نے مختلف مثالوں سے آپ حضرات کے ذہن میں ڈالا اچھی طرح سے ذہن میں دکھا لینا کہ خواب کے اندر جو دکھائی دیتا ہے وہ تو خیالات ہوتے ہیں مرنے کے بعد جو عذاب میں سوال ہوگا خیالات نہیں ہوں گے بلکہ حقیقت ہوگی اور اس کے مقابلے میں دنیا کی پوری زندگی دھوکہ دکھائی گئی اچھا اب قرآن کو لے لو اب قرآن کو لے لو اب یہ بات میں آپ کو قرآن سے سمجھاؤں اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی کو دھوکہ فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں تویا املا متایا تویا املہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے یہ قرآن نے بتایا ہے نا اب تک تو میں زمین کی ساری مثالیں دینے کا سمجھا رہا تھا ہے نا اور اب تو لوہے میں کچھ بڑی بات میں نے تمہیں سنا دی اب تو چھوٹے کورٹ والی بات نہ رہی گی کہ ہائی کورٹ میں بدل جائے اور ہائی کورٹ والی بات نہ رہی گی سپریم کورٹ میں جا کر بدل جائے یہ جو ساتوں آسمانوں کے اوپر جو ہے محفوظ تو کسی بھی بات تمہیں کہہ ایسی چکی چکی آج مان لے گا تو میرا پار ہے نہیں مانے گا تو میرا ہوگا کیا کہا اللہ نے مل دنیا متا ہوں دنیا کی زندگی سوچے کا سامان ہے اچھا موت پر جو آئے گا وہ حقیقت ہے جسے بھی قرآن کہہ رہا وجا سکرت موتی بلّہ لالی کا ماں تم کا نیند ہوتا موت کی سکرات اور بے خوشی حقیقت کو لائی اور یہ موت وہ ہے جس سے تو بھاگا کرتا تو دیکھو وہ قرآن نے موت کو کیا بتایا حقیقت ہے نا اور دنیا کی زندگی کو کیا بتایا دھوکا ہے نا اور دھوکے کی مثال میں نے کیا دی خواب اور حقیقت کی مثال میں نے کیا دی جاگنا تو موت جاگنا اور دنیا کی زندگی خواب پوری دنیا کی زندگی دھوکا اور بندے کی بہت بڑی زندگی حقیقت کیوں اتنی بات سمجھ میں آ گئی اچھا اب ایک بات اور سمجھ لو وہ یہ کہ جس وقت آدمی مرتا ہے تو اس وقت اس کی روح قبض ہوتی ہے اور جس وقت آدمی سوتا ہے تو اس وقت بھی اس کی روح قبض ہوتی ہے یعنی تھوڑے فرق کے ساتھ مر گیا تو ہمیشہ کے لیے روح قبض ہو گئی اور سو گیا تو عارضی طور پر اس کی روح قبض ہو گئی اور جس وقت جاگے گا تو یہ روح واپس آ جائے گی مرنے والے میں اور سونے والے میں مناسبت ہے جیسے سونے والے کو اپنے اثرات کا پتہ نہیں ہوتا مرنے والوں بھی نہیں ہوتا سوائے ان باتوں کی جتنی اللہ بتا کا اللہ بتا دیتا ہے دفن کر کے چلتے ہیں تو کیوں آواز آتی ہے اسے مرنے والا ہے لیکن جو بات اللہ نہیں بتاتے اس مرنے والے کو معلوم نہیں ہوتی ایسے سونے والے کو اس کے اطراف سے کیا رہا معلوم نہیں ہوتا سونے والا آدمی سونے والا آدمی دیکھ نہیں سنتا سن نہیں سکتا اور اس کے اندر نہیں رہتا یہ حال مرنے والے کا بھی لیکن تھوڑا فرق ہے تھوڑا فرق ہے سے سنو تھوڑا فرق ہے وہ کیا انسان کی روح کے دن میں جب دھیان سے سننا انہیں سمجھ نہیں آئے ادھر کو دھیان رکھنا سمجھ نہیں آئے جو سونے دو ان کی کے آنکھوں بندوں جگہ دو دولہ متوجہ کرو دو اگلی بات کہہ رہا ہوں یہ بالکل سمجھ نہیں آئے گی تو دھیان سے نہیں سنو سارا مطلب متوجہ ہو جائے اگلی بات ذرا تھوڑی دماغ حاضر کرو گے جو ہے اللہ نے انسان کی روح کے ذمے بدن کی دو خدمتیں کر ایک خدمت شعور اور احساس کی اور دوسری خدمت تربیت کی انسان کے بدن میں روح رہتی ہے تو شعور بھی رہتا ہے احساس بھی رہتا ہے تربیت بھی ہوتی ہے جب انسان سو جاتا ہے تو روح بدن کی ایک خدمت چھوڑ دیتی وہ کون سی شعور والی ایک احساس والی خدمت روح نے چھوڑ دی اس لیے سونے والے کو شعور نہیں رہتا احساس نہیں رہتا آنکھ نہیں دیکھتی کام نہیں سنتا اور اپنے ارادے سے وہ حرکت نہیں کر سکتا تو وہ سو چکا سچ میں سویا ہوتا ایک آدمی خالی آنکھ کرے تو سب کی سن لے گا وہ نہیں وہ تو وہ سویا ہوا نہیں وہ تو جاگ رہا خالی آنکھیں بندے ہو جو واقع تو سو چکا اس کی آنکھ دیکھتی نہیں اس کے کام سنتے نہیں اس کے ارادے سے حرکت ہوتی نہیں اور ڈشا سے شور باقی ہے یہ حال بڑھنے والے کا بھی ہوتا ہے لیکن دوسری جو خدمت ہے وہ باقی ہے سونے والے روح دوسری خدمت نہیں چھوڑ تربیت والی خدمت روح کی باقی ہے بدن کی خدمت روح کرتی ہے تربیت والی اس لیے سونے والے کا سانس جاری نبز چالو ان کی حرکت چالو رگوں میں خون کا دوڑنا یہ بھی چالو بالوں کا بڑھنا یہ بھی چالو ناخن کا بھرنا یہ بھی چالو سونے والے کی ساری چیزیں چالو رہتی کیونکہ کیوں کہ یہ زندہ ہے لیکن جب آدمی مر گیا تو روح نے دوسری خدمت بھی چھوڑ مرنے والے کے اب ناخن نہیں بڑھتے بال نہیں بڑھتے نل نہیں چلتی جن کی حرکت نہیں چلتی بدن کے اندر خون رگوں میں خون دوڑتا رگوں میں خون بھی دوڑتا مرنے والے تو میں نے کیا روح کے ذمے بدن کی دو خدمتیں ایک احساس والی اور دوسری تربیت والی جب آدمی سو گیا تو روح کا تعلق بدن سے کمزور پڑ گیا تو روح نے ایک خدمت چھوڑ دی جو احساس والی ہے دیکھنا سننا بند سونے والے کا اور جب آدمی مر گیا تو دوسری خدمت بھی اس نے چھوڑ دی وہ تربیت والی سانس کا آنا جانا اور نس کا چلنا یہ سب بند ہو گیا یہ تھوڑا سا فرق ہے موت میں اور نیند میں اور تھوڑی سی مناسبت ہے موت میں اور نیند میں مر جائے یا سو جائے ایسا ختم لیکن مر جائے تو تربیت میں ختم سونے میں تربیت باقی رہتی ہے یہ فرق ہے میرے محترم اور بزرگوں تین باتیں سمجھو جاگنے کے وقت میں روح کا تعلق بدن سے پکا سونے کے وقت میں روح کا تعلق بدن سے کچا اور مرنے کے وقت میں روح کا تعلق بدن سے ختم مرا تو روح روح قبض ہو گئی سویا تو قبض ہو گئی یہ دونوں میں فرق ہے اس کو اللہ ہوں قرآن پاس میں فرق اب تک تو میں نے آپ حضرات کو مثالوں کے ذریعے سمجھایا نا اب قرآن بولنے سے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اللہ یہ فرماتے ہیں اللہ ون اللہ تعالیٰ روحوں کو قد کرتا ہے مرنے کے وقت میں اور جس کی موت نہیں آئی اس کی روح کو قد کرتا ہے سونے کے وقت دونوں وقت روح قد ہوتی ہے سونے کے وقت اور مرنے کے وقت اب مطلب ہلامہ ہوتی روح قد ہوتی ہے موت کے وقت میں ولدی لم سمسی منا لیا اور جس کی ابھی موت بھی آئی اس کی روح قبض ہوتی ہے سونے کے وقت اب آگے نیند میں اور موت سے فرق کرتے ہیں خدا فیون سی کلتی کدا نہیں ہر موت برسی مسا گلا جری میزاری کلایا سلیہ قومی تدسروں جو آدمی مر گیا کلتی کل کدا نہیں ہل موت جس آدمی کا موت کا فیصلہ ہو گیا اس کے منہ تو اللہ نے روک لی اور جس آدمی کا موت کا فیصلہ نہیں ہوا ولتی لم چم جس کا فیصلہ نہیں ہوا تو اس کے لیے باورسی رول جری مسما جو سو گیا اس کے روح کو اللہ جاگنے کے وقت واپس کر دیتے ہیں پھر سونے کے وقت لے لیتے جاگنے کے وقت واپس کر دیتے ایک مدت معین تک ہوگا اور جس دن موت آئے گی اس دن پھر اللہ کو دیکھے اور پھر واپس نہیں کرے بالکل نثال بتی ہے بتی کا کنیکشن پاور ہاؤس سے وائروں کے ذریعے ہے نا نے بٹن کو آف کر دیا تو بجلی بند ہو گئی آن کر کے آف بند ہوگی آف آن آف آن کرتے رہو تو جس وقت میں آدمی سوتا ہے تو اللہ آف کر دیتے جاگتا ہے تو اللہ آن کر دیتے سوتا ہے یا آف آف لیکن اگر کنیکشن بالکل کر دیا پاور ہاؤس سے تو پھر کیا ہوگا پھر کیا ہوگا پھر بڑے میں بڑے انجینئر بھی پاؤ فون پاؤ فون کرتا رہے بجلی انجینئر بجلی نہیں جلتی کیا ہوا بولے کنیکشن کر تو یاد رکھیے سونے کے وقت میں تو اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں آف جاگنے کے وقت میں کر دیتے ہیں آن اور مرنے کے وقت میں کرپشن کر دیتے ہیں دنیا لائن کی زندگی ختم ہوئی لیکن دوسرا کنیکشن چل پڑا یہاں سے تو کنیکشن کاٹ دیا اور دوسری جگہ چلا دیا کنیکشن وہاں کے انڈے چلنے شروع ہو گئے یہاں کے کر گیا روح کا بچن کا تعلق دنیا کا تو ختم ہو گیا اور مرنے کے بعد برزخی لائن کا تعلق چالو ہو گیا یہاں رہتے ہوئے وہاں کے تعلق کو دیکھ نہیں سکتے اس کے بتانے کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا اور اس کے بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کو بھیجا اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں پہ ان سے بدا مسما دادی کا لایا ترمی نظر کر اس میں اللہ تعالیٰ نے طور پر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ذاتی چکے جو قرآن حدیث کی باتیں ایسی نہیں ہے کہ آدمی سمجھ میں نہ آ خوب سمجھ میں آ سکتی ہیں یہ یعنی تھوڑا غور کرنا پڑتا اللہ یہ بھی نہیں کہتا کہ تم بے عقل بن کے چلتے رہو بے عقل بن کے چلتے رہو نہیں عقل کا استعمال ہوگا روحانیات میں لیکن وہی کے تابے ہو کر وہی سے آزاد ہو کر نہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار لال نہ یا نہ ہونے لاپ یہ سج کرو نہیں باپ اس کو سب عقل والے سمجھتے ہیں اسے عقل والے سوچتے ہیں لیکن کون سا عقل کو وہی کے تابے کر دیا جائے روحانیات میں عقل کو استعمال کریں گے لیکن ندیوں کی وحی کے دعوے گے ندیوں کی وحی سے آزاد ہو کر اگر عقل کو استعمال کیا تو ایسا ہوگا جیسے آنکھ کے اندر سالن ڈال کر زبان کا کام دیا چکھنے کا یا کان کے اندر کھانا ڈال کر میدے کا کام دیا ہزم کرنے کا یا گھوڑے گاڑی کو سڑک پر چلانے کے بجائے پانی میں ڈال دیا کیا ہوگا غلط ہو جائے گا بالکل معاملہ اور ہی روحانیات سے خالص عقل لے کر چلا تو جیسے گھوڑا گاڑی میں پانی میں ڈال دیا ایکسیڈنٹ ہوگا روحانیات نے عقل اتنی استعمال کر لیے وہی کے تعداد کا وہی سے آزاد ہو کر اس لیے اچھی طرح سے آپ حضرات کو میں سمجھاتا رہا اور آخر میں وہی وہی بات کہی یا قرآن کی آئے یا کوئی حدیث اس لیے کہ قرآن سے اور حدیث سے اور قرآن اور حدیث کے سمجھنے والے علماء کرام سے ہم بے نیاز ہو کر صرف اخری پر چلیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے تباہ ہو جائیں گے برباد ہو جائیں گے ہماری زندگی ٹھیک نہیں چلے گی یہ انسان تیرا چلے گا اگر ایک گھوڑا گاڑی اگر گھوڑا تیرا چلے تو خطرہ بیل غلط چلے تو خطرہ موٹر غلط چلے تو خطرہ ہوائی جہاز غلط چلے تو خطرہ ریل غلط چلے تو خطرہ اور یہ انسان غلط چلے تو کوئی کوئی خطرہ نہیں کتنا محمل ہے یہ انسان بالکل نہیں انسان یہ غلط چلنے کا خطرہ زیادہ ہے انسان جو غلط چلتا ہے تو ایکسیڈنٹ بڑا ہوتا ہے زمینوں میں زلزلے آتے ہیں پانیوں میں سیلاب آتے ہیں ہواؤں میں طوفان آتے اس بنا پر انسان کا غلط چلنا زیادہ خطرناک ہے ایک بات اور سمجھ لو مرنے کے بعد عالم برزخ میں جو سزا یا جو مزہ آتا ہے وہ روح کو آتا ہے اثر بدن پر پڑتا ہے ہمیں دکھائی نہیں دیتا یہ ہر سونے وقت رکھنے لیکن کبھی کبھی دکھائی مل جاتا ہے سونے والا بہت لذت میں دیکھ رہا ہم جاگنے والا نہیں معلوم کہیں کی بھی معلوم ہو جاتی وہ لذت دیکھ رہا اور آپ نے دیکھا اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی جب وہ اچھا میں تو ہم بڑے مار رہا تھا کہ ہاں مسکراہٹ کرتی ہوں بات کرتا ایک آدمی سونے میں دیکھتا ہے میں پہاڑ کے اوپر سے اتر رہا ہوں ایک دم سے گر گیا وہ ہاتھ میں وہ گرا تو ایک دم سے اس کا بدن کیا کو حرکت ہی آ گیا جاننے والا کہتے ہیں آپ کا بدن مرکز کیا گیا کیا ہوا ارے میرے کو پہاڑ پر سے گر گیا تھا تو بعض مرتبہ بدن پر وہ اثر ظاہر ہوتا ہے عام طور سے نہیں ہوتا روح کے اوپر اثر رہتا ہے اثر اور بدن پر پڑتا ہے اثر لیکن وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا کبھی کبھی دکھائی دیتا ہے یہ تو میں نے سنے کی مثال دی اب موت کی بھی سنو حضرت عمر کے عبد العزیز رحمت اللہ علیہ جب خلیفہ بنے سلیمان کے عبد الملک کی جگہ پر وہ بادشاہ تھا لیکن اس نے میدانی بہت کیے تھے اس کی لاش مہنگا نہیں لیا اس کے بدن میں حرکت آئی اس کا بیٹا سلیمان کا حضرت کمر کے پاس آیا اور اگر جان میرا باپ زندہ ہو گیا ان کا کیسے ان کے بدل میں حرکت آئی حضرت عمر نے کر فرمایا تو بھائی جلدی سے اسے دفن کر کر دو میرا باپ زندہ نہیں ہوا جو عذاب قبر میں جانے کے بعد ہوتا وہ جلدی ہو رہا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اس عذاب کو دیکھیں جلدی سے سے بچے بعض مرتبہ عذاب کے اثرات کیوں ظاہر ہو جائے عام طور سے چھپے گئے اس کا ہمیں ریسرچ بھی نہیں کرنا چاہیے ندی کی بات ختم ہو گئی ایک قصہ ہمارے ہاں آسام کا ہوا اور مجھے کئی لوگوں نے سنایا لہر کو گیا ایک آدمی جانوروں کا تھا پچیس تیس چالیس ہزار کا نفع اسے ملا ایونٹ میں دو سو روپئے دو آدمیوں کو دے دوں مجھے سواب ملے گا مسجد میں آ کر اس سے دو آدمیوں کو دو سو روپئے دو آدمی سے انہوں نے اس کے چالیس ہزار بھی دیکھ لی اور ان کی لال تک کی چالیس ہزار کیسے وصول کرے گے ان دونوں نے مل کر اسے تنہائی میں قتل کر دیا مسجد میں لاش رکھ اور خود دونوں بات کریں چالیس ہزار روپئے کر چالیس ہزار پچیس ہزار جتنے بھی ہو اور اس کے بعد پھر بڑی حیرت ہوئی لوگ آئے قاتلوں کا پتہ نہیں خیر قاتلوں کا سوراخ تو لگاتے رہیں گے اس کو کفن دفن تو کرے لاش کو اٹھانے لگے نہلانے کے لیے تو سارا مجمع مل کے لاش کو نہیں اٹھا سک رہا ایسی بھاری لاش گئی پھر یہ بولے بھی آئے اجنبی بن کر بدل کر تاکہ اسے بتانا چاہے انہوں نے آپ کو لاش کا ہاتھ لگا ان کی مدد سے نہلایا جنازے میں رکھا لے کر چلے یہ دونوں سے ایک بھی اگر کندھا دے رہا ہے تو لاش اٹھائی جا سکے اور یہ دونوں بھی ہٹ جاتے ہیں مجمع مجموعہ اٹھا نہیں سکتا اس لاش کو زمین پہ رکھنا پڑتا ہے جنازے کو لوگ خوشامد کرنے لگے بھائی تم دونوں کو بڑے آدمی معلوم ہوتے ہو اور تمہاری برکت سے لاش پوچھ رہی ہے میں نے قبرستان میں دفن کر دیا ان دونوں نے انہوں نے مسئلہ تو کھائی لیکن دفن کرنے کا جب نکلنے لگے نا تو وہ نہیں نکل سکے لوگوں نے کہا بھائی آتے کیوں نہیں ان کے ساتھ ہمارے دونوں کے پہلوں پر گولیاں رکھیں اللہ بھی ہماری حفاظت فرمائے قرآن میں ویریوں کا تذکرہ ہے انکال و جہیما انکال بیریوں کو کہتے ہیں جہنم کے لیے بیڑیاں ہوں گی اللہ کہ فرمائے ہمارے گھر میں بیڑیاں رہتی وہ بیگی میں نہیں دکھائی دے رہی تھی لوہار میں لایا لوہار میں آ کے اسے کاٹنا کیا لوہار کا آدمی چپک گیا ان کے پیروں کے ساتھ لوہار بڑا پریشان ہوا کہ کیا ہوا پھر لوگوں نے ان سے پوچھا ماجرا کیا ہے اب یہ مجبور تھے کوئی بھیس میں آ گئے مجبور تھے سارا قصہ بتایا تو لوہار کو معلوم ہو کہ وہ تو مجبور ہے اور خدا کا آزاد ہے ان پر تو اس لوہار نے اللہ سے معافی مانگی کہ اللہ میرے کو معاف کر دے اور میری غلطی ہوئی جو معلوم نہیں تھا خیر اس کا ہاتھ چھوٹ گیا اور وہ جو اپنے گھر چلا گیا لیکن اب یہ بیڑیاں لگی ہیں باہر جا نہیں سکتے اور چاروں طرف سے لوگ دیکھنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں روزانہ آ رہے قصہ بھی سب جگہ مشہور ہوا تو لان تان بھی کر رہے جسمانی تکلیف بھی ہے روحانی تکلیف بھی ہے کھانا وغیرہ بھی لا کے کھلاتے ہیں جس کو کھانا بھی لا کے کھلاتے ہیں کھلا نہیں پڑتا ہے جب تک زندہ ہے کھلانا چاہیے پر لان تان بھی کر رہے ہیں کہ دو سو روپئے مکانات ہے چالیس ہزار کے فکر میں لگے اسے قتل کر دیا سات دن سے یہ معاملہ رہا اور سات دن کے بعد پھر بیڑیاں کٹی خود کٹی اللہ نے غیر سے کاٹی اور ایک دم سے اچھل کے کے یہ دونوں دونوں باہر آ گئے لیکن باہر آتے ہی یہ دونوں مر گئے ایک لاش اس طرح ایک لاش اس طرح تو خیر ان کا بھی کفن دفن کر کے دفن کر دیا میرے محترم دوستوں جیسے سونے والے پر لذت یا تکلیف اصل تو ہوتی ہے روح پر اثر پڑتا ہے بدن پر اور وہ دکھائی نہیں دیتا وہ دکھائی نہیں دیتا لیکن کہیں کبھی دکھائی دیتا ہے ایسے ہی مرنے والے پر جو تکلیف یا جو راحت آتی ہے اصل تو ہوتی ہے اس کے روح پر اور اثر پڑتا ہے بدن پر اور وہ دکھائی نہیں دیتا لیکن کبھی کبھی اللہ دکھا دیتے ہیں جیسی اچھا آج حضرات بہت غور سے اس قصے کو سنا لیکن ہمارے نزدیک اس قصے کی بہت چاہیے لیکن اس قصے کی اتنی اہمیت نہیں زیادہ اہمیت نہیں بلکہ ہمارے یہاں اہمیت جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی اہمیت ہے اس لیے کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں تو غلط دیکھ سکتی ہیں لیکن نبی زبان غلط بول نہیں سکتی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے کے بعد جو آزاد خبر وغیرہ کی ساری باتیں بتائی ہیں چاہے ہمیں دکھائی نہ دیں لیکن وہ باتیں اتنی پکی ہیں کہ یہ قصہ اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رہتی اس قصے میں تو ہو سکتا ہے اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکلتی ہے بالکل پکی چلتی اللہ کی طرف سے آئی صاحب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

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی آنکھوں نے سب سے دیکھا تم لوگ جھگڑے کر رہے ہو تم لوگ مانتے نہیں باہر میں یوں کہتا ہوں کہ انسان کے بدن کے اندر اور باہر دونوں کے آنے میں دنیا میں ہیں ڈاکٹر بھی اور مریض بھی لیکن وہ ڈاکٹر اندر کا کیلشیم دکھا نہیں سکتا اندر کا لوہا دکھا نہیں سکتا اور خود اسے بھی دکھائی نہیں دیتا اسے بھی علامتوں سے معلوم ہوتا ہے وہ علامتوں سے دیکھتا ہے میرے محترم دوستوں جب اسی دنیا کے اندر ہے اور دونوں ایک دونوں قسمیں الگ الگ ہو گئی اندر کا لوہا الگ اور باہر کا لوہا الگ میں تو کہتا کہ تو تو عالم دنیا میں اور جو مر چکا وہ چلا عالم برزخ میں ارے یہاں کے ساتھ اور ہے وہاں کے ساتھ اور ہے اور یہاں یاد اور ہے